حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے دن مجھے ایک ایسا ہار ملا جس میں سونے کے علاوہ موتی اور من کے بھی تھے میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا اس کے اجزاء الگ الگ کر کے بیچ سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھتر